سیدنا سال بن سعد سعیدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نماز میں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہے تالی بجانا عورتوں کے لیے اور سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے حدیث نمبر انیس سو چھیالیس مسند احمد